اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے